بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش گفتار فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے قدرتی ذخائر سے خالی اس سرزمین سے سامراجی ممالک کو اتنی دلچسپی کیوں ہے یہودیوں کے قدم وہاں کیسے جمے اثر و رسوخ وہاں ان کا کیوں کر بڑھا عیسائیوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بے حرمتی کے باوجود یہودیوں کے کاندھے سے کاندھا انہوں نے کیوں کر ملایا عرب حکمرانوں نے کیا کمزوری دکھائی محاذ آرائی سے کنارہ کشی انہوں نے کیوں اختیار کی مسلم فوجوں کو پیش قدمی سے کس نے روکا پسپائی پر ان کو کس نے مجبور کیا انبیاء کی مقدس سرزمین کو بطور تحفہ یہودیوں کے حوالہ کس نے کیا اشارہ کس کا تھا مجبوری ان کی کیا تھی غیرت ان کی کہاں تھی کیا اسرائیل واقعی طاقتور ہے کیا عالم عربی اتنا ہی کمزور ہے عرب قومیت کا نعرہ کیوں لگایا گیا عجم کا اس سرزمین سے رشتہ کیوں کاٹا گیا فلسطینیوں کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا گیا پڑوسی ملکوں نے میزبانی میں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں نہ ہوں یہ سرزمین انبیاء انبیاء کی ہے آپ کے ہیں توحید کا جو پرچم انہوں نے لہرایا تھا وہ پرچم آج آپ کے ہاتھ میں ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موسا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس نبی کی پیروکاری کا شرف صرف آپ کو حاصل ہے جس مسجد اقسا کی بے حرمتی کی کوشش آج کی جا رہی ہے اسی مسجد اقسا کی طرف رخ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ ماہ نماز پڑھی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد نبوی کے علاوہ یہی وہ تیسرا مقام ہے جہاں ایک نماز پر پچاس ہزار نمازوں کے ثواب کا وعدہ ہے کیا آپ اس مقدس مقام کو باغیان خدا قاتلان انبیاء اور منکران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کرنے پر راضی ہیں اگر نہیں تو پہلے آپ اس مسئلہ کو سمجھیے اور پھر آپ جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کیجیے چالیس صفحات پر مشتمل مختصر سا یہ رسالہ نہ صرف یہ کہ نہایت ہی کم وقت میں آپ کو اس اہم نازک اور پیچیدہ مسئلہ سے واقف کرائے گا بلکہ اس کے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے لائے گا جو بہت سونکی نظروں سے ابھی تک اوجھل ہیں ادارہ اپنے رفیق مولانا محمد وفیق ندوی استاد ادب و تفسیر دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا شکر گزار ہے کہ ان کی کوششوں سے یہ رسالہ مختلف مراحل سے گزر کر آپ کے ہاتھ میں پہنچا جعفر مسعود حسنی ندوی